میرے پاس بلال شہید جیسے نوجوانوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے جو اس زلیل دنیا میں جینا نہیں چاہتے جو رب کے ہاں شہادت کا تاج پہننے کے لیے دن رات پاگلوں کی طرح دعائیں کر رہے ہیں میرے پاس آفاق شہید جیسے نوجوانوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے ہمارے پاس خولا جیسی بہنیں خدا نے دوبارہ دے دی ہے خنسا جیسی مائیں خدا نے دوبارہ اس امت میں پیدا کر دی ہے کل تک امت کا نوجوان بزدل تھا اب شہادت کا طلبگار ہے کل تک امت کا نوجوان سین ماں کے باہر کھڑے ہو کر ننگی عورتوں کو دیکھنے کی تمنا کرتا تھا مگر آج کا نوجوان الحمد ایک بڑی تعداد میں عورتوں کو چھوڑ کے جنت کی حوروں کا مشتاق بن چکا ہے رب کی زیارت کا مشتاق بن چکا ہے ہمارا کل تک کا نوجوان ایک دوسرے سے عشق کر کے اپنا منہ کالا کرتا تھا مگر آج کئی نوجوان رب سے عشق کرتے ہیں اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں اسلام و قرآن سے محبت کرتے ہیں جس قوم میں یہ چنگاریاں موجود ہو جس قوم میں ایسے نوجوان وہ اپنے قرآن کو نہیں جلوایا کرتی وہ اپنی مسجدوں کی توہین برداشت نہیں کیا کرتی ہم بھی توہین برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ اگر انڈیا میں قرآن جلانے کا سلسلہ بند نہ ہوا دیکھ لینا جموں سے لے کے بمبئی تک فدائی حملوں کا طوفان ہوگا